حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ کے مقابلے میں ولی کو اختیار نہیں اور نہ بالغ یا کواری سے بھی مشورہ کر لیا جائے اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی طرف سے اقرار اور اجازت ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو پینسٹھ